ایسے ویسوں سے پیار مت کے جو ایسے ویسوں سے پیار مت کی جو یہ خطا بار بار رحمت کی جو یہ خطا بار بار مت کی جو چھوڑ دیتا ہے ساتھ مشکل میں چھوڑ دیتا ہے ساتھ مشکل میں شیخ پر انحصار مت کی شیخ پر انحصار مت کی جو صاحب اس میں میں بھی شامل ہوں اور آپ سب کہیں ہمارے یہاں نسہری جو ہے وہ بڑا پسندیدہ کردار ہے ایک محفل کے بعد ایک عارف نے مجھ سے کہا کہ ذرا نسہری کے بارے میں اپنے رویے اور اپنے ذرا نقطۂ نگاہ پر غور کیجیے مجھے خود جو اشعار پسند ہیں ظاہر ہے آپ کو بھی پسند ہیں اس میں ہمارے مولانا پروفیسر مرزا محمد اشفاق صاحب جو شوق لکھنوی تخلص فرماتے ہیں ان کا شعر تھا کہ نسہریوں کو کوئی کس طرح سے سمجھائے بہک گئے ہیں عقیدہ برا نہیں رکھتے اور اور اسی طرح مطلب یہی بہ گئے ہیں عقیدہ برا نہیں رکھتے اور اسی قسم کا مسئلہ ہمارے کیف کروانی صاحب کا بھی ہے جو آپ کی طرح میرے بھی پسندیدہ شاعر ہیں انہوں نے کہا کہ مظہر حق کو حق کے تالا کہا میں نے مانا نصحری نے بیجا کہا لیکن اس بات کا تو پتہ چل گیا ہے خدائی بھی زیبا علی کے لیے تو ظاہر لیکن اس کے باوجود ایک بات ضرور ہے ہاں یہ داد اور نعرہ جو ہے یہ کیف کروانی صاحب کو جاتا ہے اس کا ثواب جو بھی ہے اور ظاہر کے عقیدہ تو اپنا اور آپ کا ہمارا بھی یہ ہے لیکن ایک بات یہ کہ نسری خواہ مولا کا دوست ہو یا دشمن یا نادان دوست یا نہ سمجھ مولا اس کے جو ہیں وہ سمجھدار دشمن ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے بھی دشمن حیدر ہے نسری بھی دشمن حیدر دوستوں میں شمار مت کی جو یہ آپ کی مادر خانہ دبی دبی داد بتا رہی ہے کہ آپ کو مجھ سے اتفاق نہیں ہے جان اٹکی کی ہے تیری دنیا میں جان اٹکی کی ہے تیری دنیا میں جان پر جان سار مت کی جو کے جو گر ہے یا لیتنی دار گر ہے یا لیتنی گرہ دار وقت نصرت فرار مت کے جو گر گرس جانے تن گر حال تنی کدا دار وقت نصرت فرار مت کی جو جب پکاریں تجھے مام دمان جب پکاریں تجھے مام زمان سر کو گردن پبار مت کے جب پکاریں تجھے مام زمان جب پکاریں تجھے مان زمان سر کو گردن پبر مت کی جو ہوں جو مقروض آلیت ہر کے ان سے بالکل ادھار مت کی اے علی کا بغیر مدد اے مقصر علی کا بغیر مدد قبر میں انتظار مت کے جو جس سے ناراض ہوں علی بطو جس سے ناراض ہوں علی بطو وہ روش اختیار مت کی جو تم گین پگیں جو ماتم کے تمگ سین پگیں جو ماتم کے فسق سے داغ مت کی جو میں ہوں مغ غیر کا تیرے ایسا پرور مت کی جو جو سزا ہو لغد میں لی جو حشر میں شرمکھار مت کی جو صدا ہو لغد میں دے دی جو حشر میں شرم سار مت کی جو وہ جو بھاگے اخد سے اب ان کا وہ جو بھاگ گئے اوغد سے اب ان کا اے حبیب تبار مت کی جو جز علی باب فتح خیبر میں غیر کا انتظار مت کے جو اب آیت کسی منافق سے اب آیت کسی منافق سے صاحب ذوالفقار مت کی مجل سے مغ فلیں عشق مجلس مغ فلیں گے عشق عشق کو کاروبار مت کی کے مجلس مجلس مغفل مجل عشق عشق کو کاروبار مت کے جو سب جا پر تیرے دل کا گدار در بدر اس کو خار مت کی جو جب پکارے تجھے مان زمان سر کو گردن بار مت کی جو محفل فل اگلے محفل یہاں صرف ہوں گی محبت کی بات نفی غیر کی ہے محبت کا حصہ نفی غیر کی ہے محبت کا حصہ نہ سمجھے سے کوئی نفرت باتین والا یار نبیارے نبی کے کیا کس میں کب ہے شفا کا وعدہ بائے نبی یار والے نبی کے کیا کسن کب ہے شفاعت کا بادہ جسے حق نے بخشا ہے حق شفاعت وہی تو کرے گا شفاعت کیا کہنے حق نے بخشا ہے خت سفات وہی تو کرے گا شفاعت کی بات یہی تو مدارے بجو تو دم ہے مال کے سل سبھی لم ہے یہی تو مدار وجود آدم ہے یہی مال کے سل سبھی لرم ہے جسے ہے نبی و علی سے محبت اسے بد دیتی ہے جنت کی بات جسے ہے نبی و علی سے محبت اسے ریب دیتی ہے جنت کی بات بقاب بلادت بمسجد شہادت نبی سے مواقع تو زہرا سے نسبت علی کے ہیں یاد فضائل ابس ہیں کسی سے فضیلت کی بات بڑھا شہر سے کون سکتا ہے دل کو محمد مدینہ علی باب اس کا علاقہ نہیں علم و حکمت سے جن کو وہی کر رہے ہیں جہالت کی بات کیا گے پڑی تھی جو سچوں کی حق کو ضرورت فقد پنجتن کام آئے تھے حق کے پڑی تھی جو سچا کی حق کا ضرورت فقط پنجتن کام آئے تھے حق کے تمہارا نہ صدیق و صدیقہ کوئی تو کرتے ہو تم کیوں سدا و احد ہوں کہ خندق یا خیبر ٹکے ہی نہیں جو کسی مار کے میں لڑے گی نہیں جو کبھی حق کی خاطر نہ کر ان کی فل شجاعت کی بات غنی مت کی مت مار کر جو غنی بن گئے تھے تہی دست خیبر سے پہلی نہ دل با سکے حق دغیرا جو ان سے تو کرتے ہو تم کیوں سخاوت کی بات نبی جس کے مولا اس کے مولا یہ چھوٹا سا ایک مسئلہ تم نہ سمجھے تمہاری سمجھ میں جو مولا نہ آئے تو کیوں کر رہے ہو ولایت کی بات نہ اجر رسالت ادا کر رہے ہو نہ مبدت ادا کر رہے ہو عمل تو تمہارا ہے غیر جیسا یوں ہی کر رہے ہو برات کی بات جمل آخری شیر ہے تقریباً جمل نگر وان صفین قتل ابو ذر سقیفہ فدک اور خیبر جمل نگر والا صف نو قتل ابو گل فدک پاپ خیبر علی کی شرافت کی بات ہے ان میں تو غیروں کے شر اور آفت کی بات خدا یہ مکتا ہے صاحب خدا کے نہیں والدین بال نالا دو زوجا نہ روٹی نہ کپڑا نسری کو سمجھائیے سبت جا پر نسری کو سمجھائیے سبت جعفر وہ کیوں کر رہا ہے حماقت کی بات